اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا اور یقین رکھو ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں